صاحب ناز علی غیر فرار علی صاحب ناز علی غیر فرار علی صاحب ناز علی غیر فرار علی سنو سنو سنو سنو سنو سنو سنو سنو خبر کا ماجرا سنو سنو سنو سنو سنو سنو سنو سنو خیبر کی کارزار کا منظر سناتا ہوں جبری ساتھ دو میرا خیبر سناتا ہوں سنو سنو سنو سنو خیبر کا ماجرا سنو خیبر کی جنگ ابھی ہے دنیا میں یادگار چالیس دن طویل ہوئی ہے یہ کارزار خود ساختہ رسول کے تھے جتنے جان سار میدان چھوڑ چھوڑ کے ہوتے رہے فرا لشکر میں مسلموں کے جب انتشار تھا سوار تھا سنو سنو سنو سنو سنو سنو سنوا سنو ہستی تھی موت دیکھ ہر روز مار کا مصروف بھاگ دوڑ میں تھے سارے سورما وہ جنگ تھی کہ جنگ بھی شرمائی بار گا چالیس دن میں ایک بھی زخمی نہیں ہوا مرغب جو پوچھتا تھا لڑو گے چھپا کے کہتے تھے سارے نہیں نہیں لشکر کی اب تری پہ یہ کہنے لگے نبی گھبراؤ مت لڑائی کی شب ہے آخری اب کل جو مرد ہوگا لم پائے گا وہی در پر تھا نبی کے لبوں پر علی علی یعنی علم الف سے یہ لشکر اٹھائے گا جو عین سے علم ہے وہ حیدر اٹھائے اٹھا سے اپنا پیچھا چھڑاتے ہیں کس لیے اپنا ہدف علم کو بناتے ہیں کس لیے پنجے کی سمت انگلی اٹھاتے ہیں کس لیے اب سمجھے ہم علم وہ جلاتے ہیں کس لیے ان کے بڑوں کو حق سے یہ من سب میں نہ خیبر کا زخم ہے جو ابھی تک سنی نہیں سن سنو سنی سنو سنو سنو سنک کشک تھا میرا ہی لیں گے رسول نام جاگے ہوئے تھے رات کے آنکھیں تھی سرخ فام جو چھوٹے قد تھے پنجوں کے بل تھے کھڑے تمام اتنے میں لائے عرش سے جبریل یہ پیام لشکر نہ کر سکے گا تمہاری کوئی مدد اللہ کہہ رہا ہے کہو

زبان محمد پہ آ گئی اور اس طرف مدینے میں کہنے لگے علی کمبر چلو پکار لگے ہیں ہمیں نبی دل دل کو پیار کر کے یہ فرمایا اس گھڑی آج اس طرح سے چل کے فلک کانپنے لگے علی علی علی دوڑے جو تیر سو سنو جیسا کہا تھا بادشاہ ویسا کیا ہے محشر خرام نے حیرت سے دیکھا لشکر خیر اللہ نام نے شیر خدا کھڑے تھے محمد کے سامنے ہر چہرے پر سوال تھا حضرت کہاں سے آ سلمان حق سے علم ملا سوئے خیبر علی چلے چومی رکاب فتح نے آ کر علی چلے دین خدا کا بن کے مقدر علی چلے لشکر چلا زمین پہ گوا پر علی چلے آیا ہے پھر جلال امام حجت مریض موت پہ حجت نے کی تمام ایک فکر میں سمے دیا مقصد کلام حیدر ہماری ماں نے رکھا ہے ہمارا نام ہوشیار زلف قار ہوئی میری نیا شمشیر بوت تو کی سن سے پہنچ گئی اب کے سر پہ موت سے پہلے پہنچ گئی سنو سنو سنو سنو سنو سنوا جا سنو سے چلی تو سینے پہ آ کر ٹھہر گئی سینے پہ سانس لے کے جگر میں اتر گئی نکلی جگر کو کاٹ کے تابا کمر گئی تھی موت پیچھے پیچھے یہ بجلی جدھر گئی کٹ کر دے دین خدا خاک پر گرا سنو جاتا ہے کس شکو سے اللہ کا صد خیبر کا در تنہا بشد مد پہنچا قریب در جو ہی وہ بندے عہد بے ساکھ نے کہا علی مدد ایسے اکھاڑا لمحے میں خیبر کے باپ کو علی علی علی جس طرح شاخ سے کوئی توڑے گلاب کو سنو سنو سنو سنو سنو سنو سنو سب میں مال غنیمت کیا گیا حیدر کو حصہ سب سے زیادہ دیا گیا اس عمر پر سوال نبی سے کیا گیا کیوں عدل سے ناکام یہاں پر لیا گیا بولے رسول دخل کیا تجھ جیسے فرد کو علی علی علی دیتے ہیں دگنا شریعت میں مرد کو اللہ رے سخاوت مشکل خوشحالی ایسا کہاں ہے میر تکلم کوئی سخی دولت بنا میں مال غنیمت جو تھی ملی خیرات دی راہ خدا میں ہنسی خوشی دہلی سے در پہ پہنچے تو سلمان ساتھ تھے لب پر خدا کا شکر تھا اور خالی غات تھے